حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بتلایا کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں چار رکعت نماز پڑھی پھر آپ سو گئے پھر نماز تہجد کے لیے آپ اٹھے اور نماز پڑھنے لگے تو میں بھی اٹھ کر آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا لیکن آپ نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا آپ نے پانچ رکت نماز پڑھی پھر دو رکت سنت فجر پڑھ کر آپ سو گئے اور میں نے آپ کے خراٹے کی آواز بھی سنی پھر آپ فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ سو ستانوے